سورہ مریم کی آیت نمبر ساٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر رب ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ مریم کی آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر پینسٹھ تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی گزشتہ آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط اور تعلق یہ ہے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی شانیں ان پر ہونے والے انعامات اللہ کی رحمتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کا بیان تھا پھر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شان تو بڑی آجزی ان کے ساری تقوی اور پرہیزگاری والی تھی لیکن ان کے بعد بعد میں آنے والی نسلوں میں ایسے نااہل لوگ آ گئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی یہ لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور اس گمراہی کے انجام میں یہ جہنم کے خاص غار اور وادی میں داخل کیے جائیں گے جس کو فرمایا یہ تو خلاصہ تھا پچھلی آیات کا ابھی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں ان میں مزید اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلوں میں جو لوگ نمازوں کو ضائع کرنے والے اور اپنے نفس کی خواہشات اور گناہوں کی اتباع کرنے والے وہ تو گمراہی کے راستے پر چل پڑے اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے لیکن اگر ان میں سے ان لوگوں نے توبہ کر لی ایمان لے آئے توبہ کر لی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی وہ برے کام چھوڑ دیے نمازیں ضائع کرتے تھے نمازوں کے پابند ہو گئے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے تھے اب اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تابع بنا دیا تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا یہ لوگ اللہ رب العالمین کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت جو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جس کا رحمان نے ان سے بن دیکھے وعدہ فرمایا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن رحمان نے ایسی ایسی نعمتوں کا جنت کا وعدہ کیا جو آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھی نہ سنی نہ کسی کے تصور اور خیال میں وہ نعمتیں آج تک کسی کے خیال میں بھی نہیں آئیں اللہ تعالی ایسی حسین اور لذیذ نعمتیں تیار کی چنانچہ فرمایا اللہ جس وعدے کو فرما لے وہ وعدہ ہو کر پورا ہو کر رہتا یہ محض دلوں کی تسلی کا مضمون نہیں ہے بلکہ اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے اور آگے جنت کی صفات کو ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وہ ایسی ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں ہوں گے جس میں کسی قسم کی کوئی فضول کلام کوئی لغو کلام نہیں سنیں گے ہر طرف باتیں ہوں گی تو سلامتی کی باتیں ہوں گی سوچیں اور افکار ہوں گے تو سلامتی کے ہوں گے یہ جو گالم گلوچ نفرتوں کی باتیں جھگڑے سازشیں غیبتیں چغلیاں یہ ہرس و ہوا کی ماری ہوئی دنیا میں ہوتی یہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے اور اس کے لیے یہ اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے کسی کا مال دبانے کے لیے ناجائز زیادتیاں یا اپنی حوث اور حرص کی اس خواہش آگ کو بجھانے کے لیے یہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ اور نام و نمود اور جاہ اور منصب ان چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے غیبتیں چغلیا تکبر یہ سارے امراض یہاں کے لیکن جنت تو ایسی جگہ ہوگی جہاں اللہ ہر نفس کی خواہش کو پورا فرما دے جب انسان کی ہر مرضی پوری ہو رہی ہوگی تو اس کو کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہ حسد کا ہوگا نہ بغض کا ہوگا نہ کینے کا ہوگا اس لیے جنت کے خاص حالات میں سے اور وہاں کی نعمتوں میں سے جو بات ذکر فرمائی وہ وہاں کی سلامتی والی بات اللہ کی طرف سے بھی سلام فرشتوں کی طرف سے بھی سلام آپس کی مجلسیں بھی سلامتی والی اور جب وہاں کوئی لغو بات نہیں ہوگی لغو ایسی بات کو کہتے ہیں جو بے فائدہ ہو جس کا نہ دنیا نہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ایسی فضول باتوں کو لغو باتیں لغویات کہا جا جہاں لغو باتیں نہیں ہوں گی وہاں گناہ کی باتیں کیسے ہو سکتی تو گویا جس مقام پہ فضول انسان کی یہ جو مصروفیات جس میں یہ وقت ضائع کرتا لغویات میں وہ چیز نہیں ہوگی تو گناہ اور ایسی گالم گلوچ الزامات تہمتیں کوئی نفرت کی کچھ بہشت آ جا کے آزار ناباشت مولانا روم فرماتے بہشت وہ جگہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی کسے رابا کسے کارے ناباشت کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا کوئی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوگا جنت سب مطلب ساری خواہشیں اللہ رب العالمین پوری فرما اور قرآن نے اس کے جگہ جگہ جو نقشے کھینچے اب میں ان آیات کی طرف آتا ہوں جس میں تفصیل ذکر فرمائی گئی میں پچھلی آیت کا بھی ترجمہ کروں گا آیت نمبر انسٹھ کا تاکہ مضمون تازہ ہو جائے فخلا فم باد خل فن سو ان پیغمبروں کے بعد آئے ایسے نا اہل ایسی اہل اولادیں نا اہل نسلیں اغا الصلاح جنہوں نے نمازیں ضائع کر و الشہوات اور اور نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے اتباع کرنے لگے یہ اتباع کا لفظ اتباع ہوا یہ قرآن میں بہت جگہوں پہ استعمال جو جی نے چاہا پورا کرو بس اس کو کہتے ہیں نفس کا بندہ ہونا یہ چاہیے جو اللہ کی مرضی وہ پوری کرے اگر نفس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہے تو چلائے لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کو اور قرآن کو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نفس کے پیچھے چلا فصو فیل قون قو قریب یہ لوگ داخل ہوں گے غین جہنم کی اس غار میں اور وادی میں اللہ منتابا یہ آج کی آیا مگر وہ لوگ وہ جہنم سے بچ جائیں گے یہ اللہ استثناء کے لیے آتا ہے سوائے ان لوگوں کے منتابا جنہوں نے توبہ کر لی نمازیں ضائع کی نمازیں توبہ بھی کر لی نمازیں قضا کر لی مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وہ آمانا ایمان لے آئے وہ امیلا صالحن اور انہوں نے نیک اعمال کیے فلا اکید خلون الجنا یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے ولا یوزلم اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جنات عدن نلتی و الرحمن رحمان وہ ایسی ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں باغات ہیں کا کمانا ہمیشہ رہنے کی کبھی بھی وہ آئندہ کی زندگی میں نعمت ختم نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس نعمت میں ترقی اور اضافہ فرماتے رہیں گے التی وعد الرحمن عبادہ عباد وہ جنتی جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے عباد اپنے بندوں سے بالغیب جو بندوں نے اب تک دیکھی نہیں بن دیکھے جن کا وعدہ فرمایا ان بے شک شان یہ ہے کا نواد کا وعدہ ایسا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا پورا ہو کر رہے گا لا یسمعون نہیں سنیں گے اس ان جنتوں میں لغون کوئی فضول بات کوئی فضول بات کہیں نہیں سنیں گے اللہ سلامہ مگر صرف سلامتی کے کلمات سنیں گے رزقهم فيها بکرتوں و اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اللہ نے جو کھانے پینے کی جو نعمتیں جو پھل جو میوہ جات جو لذتیں ہر قسم کی طیر مما یشتہ پرندوں کا گوشت ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے دیکھو قرآن نے اس کو خاص طور پہ یہاں ذکر اس لیے باقی گوشت تو مل جاتے ہیں لیکن پرندوں کا گوشت ہر بندے کو نہیں ملتا پھر خاص خاص پرندے اور دیکھو کہاں سے لوگ آتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے شکار کرنے کے لیے آتے ہیں آپ نے دیکھا جس ہمارے صحراؤں میں آتے ہیں عرب لوگ جو خاص انہیں کو ملتے عام بندے کے لیے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو وہاں قرآن کریم میں واضح مما جو چاہیں گے وہ اس کو ملے گا امام اللہ سمر قندی اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی تمبی الغافلین میں کہ جب اہل جنت اپنی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سامنے بڑے بڑے درختوں پر بڑے خوش نما درختوں پر اندازہ فرمائے جس کے سونے بھی جن کے تنے بھی سونے چاندی کے ٹہنیاں ہوں وہ کیسے خوش نما ہوں گے جن کے پتوں میں ہوا چلنے سے بہت سریلی قسم کی آوازیں پیدا ہوں گی اس پہ پرندے بیٹھے ہوں گے اونٹ کی طرح بڑے بڑے بہت خوش نما پرندے اور وہ بندے سے خود گفتگو کریں گے یا ولی اللہ کل نہیں یا ولی اللہ کل نہیں یا ولی اللہ کل نہیں ایک کہے گا یا ولی اللہ کل نہیں اللہ کے دو مجھے کھاؤ دوسرے کل نہیں اللہ کے دو مجھے کھاؤ وہ اپنا مینیو خود پیش کرے ایک کہے گا اے اللہ کے دوست مجھے کھاؤ میں نے چشمہ سلسبیل سے پانی پیا عرش کے نیچے فلاں فلاں جگہ کا گھاس کھایا مجھے کھاؤ میرے ایک طرف سوکھا گوشت ایک طرف بھنا ہوا گوشت مجھے کھاؤ میں نے تو فلاں فلاں جگہ سے یہ چیزیں کھا وہ اپنے جنت کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چشمے اور وہاں کے جو خاص باغات پیدا کی وہاں سے اپنی تارے یہ یہ جنتی جب تک اللہ چاہے گا وہاں پیٹ بھرنے کا تو تصور جب تک چاہے گا اس سے گوشت کھائے گا اور پھر وہ پرندہ اسی طرح بن کر دوبارہ وہ اڑ جائے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ والا ہوں رسک ہوں فی ہا ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس ان جنتوں میں صبح بھی اور شام یہ محاورہ استعمال فرم یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم صبح کا ہوگا ایک شام کا ہوگا جس سے ہمارے یہاں اوقات متعین ہوتے ایسا نہیں صبح و شام یہ محاورہ ہر وقت ان کے لیے ہوگا اور جنتی میووں پھلوں کی یہ تا... یہاں پھل درخت کے اوپر لگتے ہیں توڑنے کے لیے بڑی کاوش کرنی پڑتی اب کھجوری کو دیکھ لو کتنی بلندی پہ لگتی لیکن وہاں قرآن نے فرمایا ہوا وہ اہل جنت کے قریب خوشے جھکے ہوئے ہوں گے اس کو توڑنے کے لیے کوئی مشقت اور فرمایا وہاں کے پھل وہاں کے انار وہاں کے انگور وہاں کے میوہ جات حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ صرف نام سمجھانے کے لیے اللہ نے دیے لیکن لذت اور ذائقے کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو اللہ نے ان میں پیدا فرمایا وہاں جو وہ پانی جو جو مشروبات جو پینے کے لیے عطا فرمائے جائیں گے اس کی بھی نرالی ہر گھونٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی الگ لذت عطا فرما ہر گھونٹ میں الگ مزہ یہ قرآن ہم رزق ان کے لیے رزق ہوگا ان جنتوں میں صبح بھی اور شام بھی آگے بس یہ ملے گی کس کو جی اب امام الیس سمرکندی کندی رحمت اللہ علیہ کے واقعہ پہلے میں ذکر کر دوں پھر میں یہ آج کا ترجمہ کروں گا بہت واضح ہو جائے گی بات امام اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم ابن ادم جو بہت بڑے مشائق بلخ کے بادشاہ تھے انہوں نے بادشاہ ٹھکرا دی تھی اللہ کی محبت میں اور پھر بادشاہ ٹھکرا کر بس اللہ کی محبت میں یہ ذکر و شغل میں ساری زندگی گزاری اور اتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے کہ مشائق چشت میں ان کا نام آتا ہے سلسلے کے اندر حضرت ابراہیم ابن ادم رحمہ اللہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے ابراہیم نے عدم رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ چھوڑ دی سب بس اللہ کی جب محبت دل میں آ گئی اور وہ کیفیت پیدا ہو گئی تو ایک موقع پہ وہ کسی جگہ نہانے کے لیے گئے تو اس زمانے میں ہمامات ہوتے تھے ابھی تھوڑے عرصے پہلے بھی چوکوں کے اندر کنویں ہوتے تھے ہمام بنے ہوتے تھے لوگ جا کے نہاتے وہ بھی ہمام میں جانے لگے نہانے کے لیے تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا چوکی دار اس نے روک دیا پیسے انہوں نے کہا جی پیسے تو میرے پاس نہیں تعارف تو نہیں تو فقیر سب کچھ اللہ کے نام ختم کر دیا تھا کہ پیسے نہیں یہ وہاں کھڑے ہو کر رونے لگ گیا ابراہیم ابن آدم انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یہ ہمامات یہ غسل خانے احادیث میں آتا ہے یہ شیاتین کا گھر ہے کو پتا یہ باتھ روم میں جانے کی دعا بھی یہ اللہ میں من خوب اسی القبا اللہ ناپاک جنوں اور ناپاک جنوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں یہ دعا آج کل بڑی چھوٹ گئی اب تو فٹ بس ادھر سے ارادہ کے اندر پہنچ گئے اندر سے باہر دعا وا یاد نہیں رہتی اور ابھی میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے اور بہت میں نے سنا پہلے نہیں اتنا سنا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اب واش روم کے اندر بہت لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا سنا جی آپ نے واش روم میں کہ جی وہاں گئے سنجے کے ہارٹ اٹیک شیاطین نقصان پہنچاتے ہیں ناپاک جنہ اس لیے آپ گھروں میں بھی یہ تلقین کریں دعا پڑھ کے اندر جائیں باقی جو اللہ نے امر مقدر لکھا وہ تو ٹل نہیں سکتا کتنوں کی اموات ہو جاتی وہاں پتہ چلا جی وہ تو گئے دروازہ کو کھولا اس کو یہ کیا ہوا دعائیں چھوڑ دی سنتیں ہم نے چھوڑ دی شیتین کی آماج گاہ ہوتی اسی لیے فرمایا دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرم تو رونے لگے کہ یہ شیطان اور ابلیس کا گھر یہاں بغیر اجرت کے داخلہ نہیں تو وہ جنتیں جو انبیاء سلحہ اور صدیقین کا گھر ہوگا وہاں بغیر اجرت اور معاوضے کے داخلہ کیسے ہو جائے وہاں تو جاتے مفت میں ہو جائے کرنا کچھ بھی نہ پڑے اور چلے جائے یہ آل اللہ کا ذہن فوراً ادھر چل اب دیکھیے جو قرآن نے فرما دیا تلکل جنت جن چلتی سمن بادہ یہ وہ جنتیں ہیں جن کے وارث ہم بنائیں گے من عبادینا اپنے بندوں میں سے ہر ایک کو جی یہاں بھی مزے وہاں بھی قرآن نے فرمایا کیا نابینا اور بینا برابر حل یس طویل عامہ جو قرآن سے اندھا بنا رہا جس نے آنکھیں کھول لی دونوں برابر ہو جائے کیسے ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ عدل وہ ساری چیز ایک باغی بنا رہا ایک فرما مر ایک نے نفس کی خواہشیں کچل کے رکھ دی اللہ کے لیے ایک نے ہر نفس کی خواہش پوری کی یہ دونوں کیسے برابر ہو جائے یہ قرآن نے جگہ جگہ مثالیں دی ہیں تو قرآن نے تلکل جنت التی نورسو یہ وہ جنتیں ہیں جن کا وارث ہم بنائیں گے اپنے بندوں میں سے من کا نہ تقیا ان کو جو متقی ہوں گے من کا نہ تقیا بس جو متقی ہو گئے جو تقی بن گئے من کا نہ تقین تقی کا معنی پرہیزگار اور پرہیزگار کا معنی حرام کاموں سے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے اور نافرمانیوں سے بچانے کے لیے ہم نے ایک معیار مقرر کیا شیطان نے بہت فریب ہیں اس کے بڑے جال ہیں اس کے یہ جال ڈال ڈال کے یہ انسانوں کو قابو کرتا ہے اور انسانوں کا شکار کرتا اس کا ایک فریب یہ کہ بڑا گنا چلو بڑے گنا چھوٹے چھوٹے کرنے میں کوئی عرض نہیں چھوٹے بہت حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا بن جائے سب سے بڑا گنا کون ہوتا ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو اور جو کرنے والے کی نظر میں بہت بڑا بن گیا وہ اللہ کی نظر میں بہت چھوٹا ہو جاتا ہے جو بسا اوقات بندہ گناہ کرتا ہے بہت گناہ ہو جاتا ہے لیکن اتنا شرمندہ اور پسیت جاتا ہے اوپر سے بس فوراً معافی کا قلم اور بات اور کیا اس نے چھوٹا ہوتا ہے اس کے کان پہ جو بھی نہیں لکھتی سمجھتا یہ کون سی نافرمانی اس نے دراصل اللہ کو چھوٹا سمجھا حضرت علی فرماتے ہیں اس نے بہت بڑا گنا کر جس نے گنا کو چھوٹا سمجھا وہ دراصل اس نے بہت بڑا کام کر جس طرح کوئی بڑی آگ اس کو تو سمجھے بڑی آگ کو کہ یہ جلانے کے لیے اور چنگاری سے اپنے آپ کو نہ بچائے جیسے یہ نادانی اور حماقت ہے اسی طرح چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا یہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو اپنے اس آشیانے میں چنگاری پھینکنے کے متراد ہے اس لیے بندے کو کوشش ہر موقع پہ استغفار کرتے رہنا یا اللہ جو چھوٹا وہ بھی معاف کر جو بڑے وہ بھی معاف کر یہ آجزی کا تقاضا ہے ومان تنزل اللہ بھی ربک یہاں ان اگلی آیات دو آیات کا شان نزول یہ ہے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا ہے جبرائیل ذرا جلدی جلدی آیا کرو وہی لے کر دیر ہو جاتی اشتیاق ہوتا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم والا سے اللہ کی کلام سننا اور تاکہ رابطہ جلد سے جلد ہو جائے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آ کر کہا حضرت جبرائیل نے کہا ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھیجتے ہمارا سب آگے پیچھے دائیں بائیں ہمارا ماضی ہمارا حال ہمارا مستقبل سب اللہ کے قبضے میں وہ جس وقت چاہتے ہمیں بھیج دیتے اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلط کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں وہ جب ان کو بھیجنا ہوتا ہے وقت مقررہ پر ہمیں بھیج اس لیے ہم فرمائشی طور پر نہیں آ سکتے ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہو کر آتے ہیں اس سے پتا چلا کہ وہی یہ کس قدر سیکورٹی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے نظام کے ساتھ اس وحی کو بھیجا اللہ کے امر سے فرشتہ لے کر آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی القا کی جاتی ہے ومان تنزل اور نہیں ہم نازل ہوتے یہ فرشتوں کا قول اللہ نے نقل پر فرشتے یوں کہتے ہیں ومان تنزل ہم نہیں نازل ہوتے اللہ بھی مگر آپ کے رب کے حکم کے ساتھ لہو ما بینا دینا اس اللہ ہی کے قبضے میں وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہیں وما ذالک جو ان کے درمیان ہے سب اللہ کے قبضے میں وما رکانا ربو کا اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا وہ بھولتا نہیں ہے کہ بھول ہوگی آنے میں دیر ہو گئی نہیں اللہ رب العالمین بھول چوک ہر چیز سے پاک اور اب سماواتی وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے وما بینا اور آسمان و زمین کے درمیان ساری مخلوقات کا رب ہے فا اس اللہ کی عبادت کیجیے وسطبر عبادتی اور اس کی عبادت پر صبر کو اختیار کیجیے صبر کا دامن نہ چھوڑیے وسطبر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے میں مشقت ہوتی ظاہر بار بار جو پابندی نماز پھر پھر اگلی نماز پھر نماز پھر روزہ پھر تراوی آئیں گے نا جی یہ بیٹھنا اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات کو قربان کر کے یہ مشقت کو برداشت کر لینا یہ صبر کہلاتا ہے اس کا حکم فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنے میں صبر کا دامن یہ تھوڑے سے زندگی کی جو مہلت یہ وقت اس کا صبر ہے اس کے بعد اللہ اس کا ہمیشہ کے لیے میٹھا پھل نصیب فرمائے فرمایا کہ جس اللہ کی ایسی شان ہے اس کی عبادت کیجیے ہل تالم لہو سمیا کیا آپ اللہ کے برابر کوئی اوصاف والا جانتے ہیں بتوں کی نفی کر دی وہ بت جو خود بنائے گئے نہ ہل سکتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ سن سکتے ہیں وہ عبادت کے ہرگز لائق نہیں آسمان و زمین کا رب اور خالق سب کو پالنے والا رزق دینے والا سننے والا سمیع و بصیر اس لائق ہے اس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق کے نصیب فرما اللہ الحمد اللہ علامک وسلم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره لا اله الا سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره یا اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے اس کی تمام تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ظاہری باطنی طور پر اس کی چاشنی اور اس کی لذت ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ مرتے دم تک اس کے ساتھ یا رب کریم سچا اور مخلصانہ تعلق نصیب فرما دے خادمانہ تعلق عطا فرما ایک خصوصی دعا کی درخواست کی گئی ایک بچے کا کل امتحان ہے سی ایس ایس کا دعا فرمائی اللہ عافیت کے ساتھ اس کو کامیابی نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو امتحان دے رہے ہیں دینے والے ہیں سب کو دنیا آخرت کے تمام امتحانوں میں سرخروئی نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر محمد